بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز آج ہمارے پاس لیکچر نمبر ایٹ ہے اس کے اندر ہم ایک خاص قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ڈسکس کریں گے تو آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز وہی ہماری سیریز ہے وہی ہمارا سبجیکٹ ہے اسی کو آگے ہم لے کے چل رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے سات لیکچرز میں کچھ انٹروڈکشنس کور کیے ہیں اور ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشنس آپ کے ساتھ اسٹڈی کر لی ہیں جو ابھی تک ہم نے کیا ہے یہی ہمارے پاس ایک فارم ہے یہی ہمارے پاس فاؤنڈیشن ہے اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے کیوں کہنا چاہیے کہ اسٹرکچر سارا تیار ہے اب اسٹرکچر کے اندر آپ آگے جس طریقے سے چینج کرنا چاہیں چینج کر لیں چاہے آپ اس کو پلازا بنا لیں چاہے اس کو شاپنگ مال بنا لیں چاہے اس کو ریسیڈینشیل فلیٹس بنا لیں اسٹرکچر سارے کا سارا بن گیا ہے اس کو آگے ہم لے کے چلیں گے دھیرے دھیرے ایکسپینڈ کریں گے دھیرے دھیرے سے ایکسٹینڈ کریں گے اور مختلف طرح کی نئی نئی کویشن بنائیں گے یہی آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس جو ہم نے پرانی ڈفرینشیل اکویشنس پڑھ لی ہیں اس کو آگے کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں نئی ڈیفرنشیل اکویشن کے کو سالو کرنے کے لیے what I am trying to emphasize whatever we have studied so far we will be applying these conditions these rules these procedures to solve other differential equations یعنی کہ جو اور فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوں گی وہ انہی طریقے سے ہم سالو کر سکیں گے اگر تھوڑا سا ہم اسمارٹلی اس کو سمجھ لیں اسمارٹلی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں اس کو اب کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں نا let's come to the slide number one جناب سلائڈ نمبر ون میں ہمارے پاس ایک لکھا ہوا آیا ہے برنالیز اکویشن یہ برنالیز اکویشن یہ ایک میتھمیٹیشنس ہیں جنہوں نے یہ اکویشن بنائی تھی استعمال کی تھی اور اس کی اپلیکیشن انہوں نے بہت جگہ پہ استعمال کی تھی یہ ہم نے آج اسٹڈی کرنا ہے اور دیکھیں کہ یہ اکویشن ہوتی کیا ہیں کس طرح کی ہیں اور کیوں ان کو بنالز اکویشن کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ہم کسی وقت بتائیں گے بنالز آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈفرینشیل اکویشن کے اندر پہلے ہم سب سے سمپل سمپلیسٹ ڈفرینشیل اکویشن کرتے ہیں سب سے سمپل ڈفرینشیل اکویشن یہ ہے بنالز کی d y by d x plus p x y is equal to q x y to the power n اب یہ تو وہی آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن آ گئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو جی لینئر فارم کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا d y by d x to یا sorry d y by d x plus p x y is equal to q x یہ ہماری لینئر فارم کی ڈیفرنشیل اکویشن تھی کیا یہی ڈیفرنشیل اکویشن یہاں لکھی ہے یا اس کے اندر چینج ہے اس ڈفرینشیل اکویشن میں تھوڑی سی چینج ہے کس قسم کی چینج ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ y to the power n ہے یعنی ایک چیز یہاں سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیفرنشیل اکویشن میں اگر ہم تھوڑی سی بدل کریں یا تھوڑی سی کوئی امینڈمنٹ کریں یا تھوڑی سی ایک جدت پیدا کریں تو یہ ڈفرینشیل اکویشن کنورٹ ہو سکتی ہے لینئر فارم کے اندر اور لینئر فارم کا ہمیں سالو کرنے کا طریقہ آتا ہے ہم اس طریقے کو اپلائی کریں گے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی ہمارا پہلے جو سیگمنٹ کا پہلے جو حصے کا ٹاپک ہے اس اکویشن کو ہم کس طریقے سے سالو کرتے ہیں let's try to find the method of solution جناب یہ ہمارے پاس میتھڈ آف سولوشن آئے آگے چلے جناب اس میں کیا کیا ہم نے کہ d y by d x plus p x y is equal to q x y to the power n یہ اسٹینڈرڈ اور نالج اکویشن ہے کیا کریں اس کو دونوں سائڈ کو آپ y to the power n سے ڈیوائڈ کر دیں جب y to the power n سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس first on the left hand side آ جائے گی one over y to the power n d y by d x plus p x divide by y to the power n minus one is equal to q x ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ سے اب یہ کیو ایکس کو الگ وائی یہاں سے رائف کر دیا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف آپ کے پاس وائی ہم جب انٹیگریشن کا سوال کوئی مشکل ہو جاتا تھا تو کیا کرتے تھے اس میں کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوشن کر دیا کرتے تھے اسی طرح سے ڈفرینسیشن کا جب کچھ کمپلیکیشن آ جاتی تھی تو وہاں پر بھی ہم اس کو سمپلیفکیشن کرنے کے لیے سبسٹیٹیوشن کیا کرتے تھے یہ سبسٹیٹیوشن یہاں پر بھی ہم کچھ کریں گے اس سے پہلے بھی تو ہم سبسٹیٹیوشن کچھ کرتے رہے ہیں نا کہاں پر کیا تھا جب ہمارے پاس ایک ہوموجینئس ڈیفرنشیل اکویشن آئی تھی ٹھیک ہے نا اس کے اندر ہمارے ہم نے کیا سبسٹیٹیوشن کیا تھا y is equal to v x کیا تھا اسی طرح کی کچھ سبسٹیٹیوشن آج بھی ہم یہاں پر کریں گے اور اس کو ایک ڈفرنٹ فارم میں ٹرانسفارم کریں گے تو یہ ہم ڈفرینٹ اسٹیپس ہم کرتے ہیں فالو کرتے ہیں دیکھیے آپ کو اور بھولیے گا مت دیکھنے کے ساتھ ساتھ کاپی پینسل سنبھال لیں ساتھ ساتھ کیجیے گا تو یہ آپ کے لیے رواں اور آسان ہو جائے گا let's try to solve Bernoulli equation first of all we will study کیا اسٹیپس ہوتے ہیں وہ اسٹیپس کو فالو کرتے جائیں گے اپلائی کرتے جائیں گے انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا اب ہم ایک سبسٹیٹیوشن کر رہے ہیں وہ سبسٹیوشن کیا ہے ہمارے پاس وی ہم نیا ویریبل انٹروڈیوس کر رہے ہیں that is equal to y to the power one minus n یعنی وائی کی جو ویلو آپ کے پاس دی وی ہے y to the power one minus n لیں گے اس کو آپ وی کے برابر سبسٹیچیوٹ کر دیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈپینڈنٹ ویریبل تھا وائی اس کو ریپلیس کر رہے ہیں ان ڈیپینڈنٹ ویریبل وی اور دونوں کیسز میں ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے یہاں پر ایکس ہی رہے گا یعنی کہ اب جو پہلے اکویشن وائی اور ایکس میں تھی اب اکویشن جو چینج ہو جائے گی وی اور ایکس کے اندر ہو جائے گی لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے d y by d x یہ آپریٹر جو ہے اس کو بھی تو چینج کرنا ہے تو اگر ڈیفرینشیٹ کریں اس اکویشن کو v is equal to y to the power one minus n تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس آ جائے گا وی ڈیش یا d v by d x right hand side پہ کیا آ جائے گا one minus n y to the power minus n into y dash y dash کیا ہے d y by d x یعنی کہ یہ جو دو سبسٹیوشن کرنی ہے جس میں آپ نے وائی کی ویلو اور اسی کے ساتھ ساتھ d y by d x کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرنی ہے اوریجنل اکویشن میں جو برنالیز کی دی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کیا جاتی ہے نئی اکویشن ایک بن جاتی ہے وہ کیا ہے d v by d x plus one minus n p x v equal to one minus n q x ٹھیک ہے تو یہ ایک ماڈیفائڈ ڈفرینشیل اکویشن بن گئی اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ وہی linear form of differential equation ہے اس کو آپ وہی طریقہ کار کریں کون سے طریقہ کار کریں گے جس کے اندر پہلے آپ انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کے بعد انٹیگریٹنگ فیکٹر دوبارہ سے ریوائز کریں کیا ہوتا تھا to the power integral of p d x p is a function of x ٹھیک ہے یہ چیز یہاں پہ بھی کریں گے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کریں گے اور اس کے بعد جواب لکھ دیں گے جواب کیا تھا ہمارے پاس ہم نے وہاں پہ سپوز کیا تھا کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر یو ایکس ہوتا ہے تو y is equal to integral of u x q x d x plus c divide by u x یہ میں نے ایک کمپلیکس اکویشن کمپلیکس ایکسپریشن جو بولا ہے یہ آپ نے کئی دفعہ پچھلے لیکچر میں استعمال کیا تھا اس میں پھر جب آپ کے پاس جواب آ جائے تو اس کو بیکورڈ سبسٹیوشن کرنے کے بعد آپ جواب وائی کے اندر نکال لیں جس میں وائی کی ویلو ہوگی کیا لکھی ہوئی ہے v to the power one over one minus sin تو یہ جناب تین اسٹیپ کرنے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس برنالج اکویشن کا سولوشن آ جائے گا اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں ایک دفعہ ریوائز کریں کہ ہمارے پاس ایک اکویشن ہوئی تھی جو کہ بذات خود لینئر اکویشن نہیں تھی اس اکویشن کو ہم نے کہا تھا کہ یہ بنالیز اکویشن ہے اس کے اندر ہم نے کچھ سبسٹیوشن کیا سبسٹیوشن کرنے کے بعد ہم نے جب اکویشن نئی جو ہمارے پاس آئی ریزلٹڈ اکویشن یا ماڈیفائڈ اکویشن وہ لینئر اکویشن بن گئی اس ماڈیفائڈ اکویشن جب وہ لینئر اکویشن بن گئی تو اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں انٹیگریٹنگ فیکٹر ٹیکنیک سے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا اور جواب لکھا اس کی کوئی ایک آدھ ایگزامپل ہم کرتے ہیں اور will try to explain this today جی جناب یہ ایگزامپل لی ہے بڑی سادہ سی سمپل سی d y by d x is equal to y plus y cube میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی سرگوشی ہو رہی ہے کیوں کہ یہ تو ویریبل سیپریبل فارم ہے ایک منٹ میں اس کا جواب آ جائے گا کیسے آئے گا ڈی وائی کو ایک طرف رکھے اس کے نیچے لے کے آ جائیں y plus y cube right hand side پہ ڈی ایکس کریں اس کے پارشل فریکشن کریں اور دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کریں جواب آ جائے گا آسان سا کام ہے ہاں اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے اور جواب وہی آئے گا جو ہم ابھی سالو کر کے لانے کی کوشش کریں گے ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں کیا سبسٹیوشن کیا ہے اس کو ہم نے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پی ایکس جو ہمارے پاس ہے وہ مائنس ون ہے q x equal to one ہے اور وائی کی جو میکسیمم پاور ہے وہ تھری ہے ٹھیک ہے y to the power n تھا نا اس کے اندر برنالوجی کوشچن کے اندر تو یہاں پہ این کی ویلو ہمارے پاس تھری ہے یہ میں نے ایک اسپیکشن کے ساتھ آپ کی سہولت کے لیے یہ سلائٹ بنائی تھی لیکن اصلی چیز تو آگے ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس یہ جو اکویشن آئی ہے پیچھے ذرا دیکھیے y to the power minus three d y by d s minus y to the power minus two is equal to one آپ کو اگر تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو y to the power minus three کو ون اور وائی کیوب لکھ لیں اور y to the power minus two لکھا ہوا ہے اس کو ون اور وائی اسکوائر لکھ لیں شاید آپ کے لیے وہ کنوینئنٹ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم کیا کرتے ہیں نارملی جو بھی d y by d x کا اس کیس میں کافیٹ ہوتا ہے اس کو ہم آ, اس سے ایک پاور کم کو ہم وی سپوز کرتے ہیں یہاں پر پاور جو لکھی ہے v to the power minus three ہم کیا کرتے ہیں v is equal to normally v is equal to y to the power one minus l لکھتے ہیں تو این تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا تھری ہے تو one minus three v is equal to y to the power one minus three substitute کریں گے یا v is equal to one over y square substitute کر لیں گے جب v is equal to one over y square substitute کر لیں گے تو نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہوگا آپ کے پاس d v by d x آ جائے گا اور وہ ہم اوریجنل اکویشن میں سبسٹیچیوشن کریں گے نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں y to the power minus three d y by d x کی ویلو کیا آ گئی آپ کے پاس minus one by two d v by d x جی بالکل یہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیلکولیٹ کر لیا آگے چلیں اب میں نے یہ سبسٹیٹیوشن ساری کر دی ہیں اور وائی کو ریپلیس کر دیا ہے ایکس کے ساتھ کیا کیا ہے وائی کو ریپلیس کر دیا ہے وی کے ساتھ ایکس کے ساتھ نہیں now the equation is d v by d x plus two v is equal to minus two یہ دیکھیں یہی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی d v by d x plus two v is equal to minus two یہ تو بڑی سمپل سی لینئر اکویشن ہے جس کے اندر اس ماڈیفائڈ اکویشن کے اندر اس نیو اکویشن کے اندر پی ایکس کی ویلو ٹو ہے اور اسی طرح سے کیو ایکس کی ویلو مائنس ٹو ہے ٹھیک ہے آگے اس کو سالو کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنا ہے انٹیگریٹنگ فیکٹر کیا ہوتا ہے u x is equal to e to the power integral p x d x e to the power integral of two d x بڑا سمپل سا ہے e to the power two x یہ آپ کے پاس ایک انٹیگریٹنگ فیکٹر آیا نیکسٹ اسٹیپ میں جواب لکھیں جواب کیا آنا چاہیے آپ کے پاس v is equal to interior of u x q x d x plus c over u x اب یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا یہ ایک آئیڈیا آ رہا ہوگا کہ اس اکویشن کو ہم ریڈیوس کر رہے ہیں ٹو دا لینئر فارم ہم نے پہلے کچھ اکویشن کی تھے نا اکویشن ریڈیوسبل ہوموجینس فارم تو آپ نے صحیح اندازہ لگایا کہ بنالج اکویشن بھی اسی طرح کی اکویشن ہے جو کہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں ٹو لینئر فارم تو یو کین سی آلسو کہ Bernoulli's equation is special sort of differential equation which can be reduced to linear form اور وہی طریقہ کار اس کو سالو کرنے کے یہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں یہی چیز ہم آگے کریں گے اور یہی اگزامپلس کے اندر بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے اب آتے ہیں دوبارہ اپنی اگزامپل کی طرف جو ہم سالو کر رہے تھے اس کے اندر ہم کیو ایکس یو ایکس کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں گے اور اس کے بعد انٹیگریل کی ویلو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے پاس پھر انشاءاللہ جواب آ جائے گا نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے جو آپ کے پاس یہ انٹیگرل تھا اس کو انٹیگریٹ کیا بڑا سمپل سا انٹیگرل تھا e power two x minus two into d x تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس minus e to the power two x ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس انٹیگریل کی ویلو بھی آ گئی تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا v is equal to to the power two s with negative sign plus c divide by e to the power two s اب اس کو تھوڑا سا اور الجبرائک مینپولیشن کر لیں تو آپ کے پاس کیا جواب آنا چاہیے y is equal to c e to the power minus two x minus one y is equal to c e to the power minus two x minus one یہ جواب آ گیا یہ جواب لکھا ہے ہمارے پاس یہی جواب آ گیا دیکھیں اس کو غور کریں اور ایک چیز لکھی ہے میں نے پلس مائنس یہ کیوں آیا پلس مائنس یہ ذرا چیک کر لیجیے گا اور مجھے بتائیے گا پاور ہاف کیوں آئی ہے یہ بھی بتائیے گا لیکن ایک ویریبل نیا آیا ہے وہ کون سا ہے وہ وائی آ گیا ہے پہلے ہمارے پاس کیا ویریبل تھا وی تھا اس کو ہم نے چینج کر دیا وائی کے ساتھ بیکورڈ سبسٹیوشن کیا نا بیکورڈ سبسٹیوشن جب کریں گے تو ہمارے پاس وائی ویریبل آئے گا اور جواب بھی ہمارے پاس وائی اور ایکس کے اندر ہونا چاہیے تو الٹیمیٹلی جناب یہ آپ کا جواب آ گیا ہے یہ جو ہم نے ایگزامپل کی اس طرح کی اور ایک آدھ ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ یہ جو میتھڈ ہے بنالج اکویشن کا آپ کو کلیئر ہو جائے آپ خود کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے اندر اکویشنس آپ کے پاس اسی فارم کی ہوں گی جو کہ پہلے دی گئی تھی لیکن تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوں گی اس کو ہم ریڈیوس کریں گے ٹو لینئر فارم اور اس کو سالو کریں گے ایک دو ایگزامپل اور لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کون سی سبسٹیوشن کرنی ہے کس جگہ وہ سبسٹیوشن کرنی ہے ٹھیک ہے نا سبسٹیوشن از مور امپورٹنٹ اور اس سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے ججمنٹ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی سبسٹیوشن کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے یہ پریکٹس سے آتی ہے یہ ویسے کوئی اس کا کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ فوراً آپ کو پتا چل جائے کہ کون سی سبسٹیٹیوشن ہے ابھی ہم جو آگے اسپیسیفک ٹاپک ڈسکس کریں گے اس میں بہت سارا رول سبسٹیٹیوشن کا آئے گا دوسری ایگزامپل لیتے ہیں جی جناب ایگزامپل ہمارے پاس ہے d y by d x plus one over x y is equal to x y square تھوڑی سی دیر کے لیے اگر سلائڈ ہم یہیں چھوڑ دیں اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اس کو کیسے سالو کریں گے یہ اکویشن جو ہمارے پاس ہے کیا ہے d y by d x plus y by x is equal to x y square تو پہلا کام تو یہ کریں آپ کر لیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وائی اسکوائر سے ساری اکویشن کو ڈیوائڈ کر دیں آپ کے پاس کیا آ جائے گا one over y square d y by d x plus one over x into one over y is equal to x ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم کچھ سبسٹیوشن کریں گے کیا سبسٹیوشن کر سکتے ہیں کہ ون اوور وائی کو آپ وی فرض کر لیں ون اوور وائی کو آپ زیڈ فرض کر لیں ون اوور وائی کو آپ ڈبلو سپوز کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک آربیٹری سارٹ آف ویریبل جو آپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں کیونکہ بعد میں اس کی ویلو تو آپ بیکورڈ سبسٹیوشن سے کر دیں گے نا ہاں جی تو one over Y is equal to suppose W پھر کیا ہو جائے گا minus one over Y square D Y by D X کیا ہو جائے گا آپ کے پاس D W by D X تو یہ one over Y square D Y by D X کی ویلو آپ سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں کیا آئے گی minus D W by D X اسی طریقے سے ون اوور وائی جہاں نظر آئے گا اس کی جگہ ڈبلو سبسٹیچیوٹ کر دیں گے ہمارے پاس اب یہ اکویشن جو ہوگی ٹرانسفارم ہو جائے گی کس فارم میں لینئر اکویشن کی فارم میں ٹھیک ہے جی جب لینئر اکویشن کی فارم میں ہو جائے گی تو آپ کے پاس کیا ہے آپ وہاں پہ پی آئیڈینٹیفائی کریں گے کیو آئیڈینٹیفائی کریں گے integral of E to the power integral P D X معلوم کریں گے جس کو ہم یو ایکس کہتے تھے اور جواب لکھ لیں گے جواب کیا تھا ہمارے پاس y is equal to integral of U X Q X D X plus C over U X once again Y is equal to integral of U X Q X D X plus C divide by U X اور یو ایکس کیا تھا انٹیگریٹنگ فیکٹر تھا جس کی ویلو ہے E to the power integral of P X D X P X مراد کیا ہے P is a function of X ٹھیک ہے یہی اسٹیپ اب اس پہ ہم ٹرانسپیرنسی پہ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں آپ کی اسکرین پہ بھی آئے گا لیٹ سی جی جناب سلائڈ دیکھیے پہلے اسٹیپ میں پی کو ہم نے بتایا کیا P X is equal to one by X Q X is equal to X اور N is equal to two یہ چیز ہے نیکسٹ اسٹیپ میں نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے سپوز کیا W is equal to one over Y یا Y to the power minus one تو یہ D W by D X کیا جائے گا one over Y square D Y by D X with negative sign یہی ہم نے یہاں پہ کیا D W by D X minus one by X W is equal to minus X اب یہ مائنس کی تھوڑی سی ادھر ادھر مینیپولیشن ہوئی ہوئی ہے لیکن اوور آل امپیکٹ اس کا وہی رہے گا اکویشن اسی طرح سے بیلنس رہے گی اکویشن کے جو ٹرانسفارمیشن کے رولس ہیں وہی یہاں پہ بھی اپلائی ہوں گے نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اس ماڈیفائڈ فارم میں کہ پی کیا ہے اور کیو کیا ہے سب سے پہلے E to the power integral P X D X کیا جی ہاں ٹھیک ہے بالکل E to the power integral of minus D X over X کیا آئے گا E to the power minus log natural of X یا E to the power log nature of X to the power minus one تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی انٹیگریٹنگ فیکٹر آ گیا X to the power minus one یا ون اوور ایکس ٹھیک ہے یہاں سے اب آسانی سے جواب لکھ سکتے ہیں جواب کیا ہے وہ آ گیا آپ کے پاس D by D X of X to the power minus one W is equal to what دیکھیے ون ٹھیک ہے with negative sign of course اب یہ جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن آئی اور بڑی سمپلیفائڈ فارم میں آئی D by D X X to the power minus one W is equal to minus one اس کے اندر کیا کریں گے دو اسٹیپ کریں گے اور جواب آ جائے گا پہلے اسٹیپ میں ہم دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں گے انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو جواب آئے گا یہ ڈبلو کے اندر اور ایکس کے اندر آئے گا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کے اندر ہم کیا کریں گے اس ڈبلو کی ویلو کو بیکورڈ سبسٹیچیوٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کو ہم دیکھتے ہیں let's try to solve that one جناب نیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا آیا X to the power minus one W جب لیفٹ ہینڈ سائڈ کو انٹیگریٹ کریں گے تو یہی آئے گا is equal to minus X plus C minus one کو انٹیگریٹ کیا مائنس ایکس پلس سی آ گیا یہ آپ کے پاس آ گیا W is equal to minus X square plus C X ٹھیک ہے یہاں پہ W is equal to minus X square plus C X یہ دیکھ لیجیے گا یہاں پر شاید یہی لکھا ہوا ہے میتھمیٹکس میں شاید تو ہوتا نہیں ہے یہاں پہ تو سرٹن ہوتا ہے کہ یہی لکھا ہوا ہونا چاہیے اگر یہ نہیں لکھا ہوا ہے تو شاید غلط ہے آگے چلیں ڈبلو کو سب کریں اس کی ویلو کیا ہے ہمارے پاس جواب آیا Y is equal to one over minus X square plus C X جی ہاں بالکل یہی جواب آ گیا اس کو اگر آپ آگے سمپلیفائی کرنا چاہیں آگے سمپلیفائی کر لیں وہ کیسے کریں گے کہ آپ کے پاس minus X square plus C X ہے اس کو کراس ملٹیپلائی کر لیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو جواب آ جائے گا minus X square plus C X into Y is equal to one یا C X minus X square into Y is equal to one یہ سارے اکولنٹ آنسر ہیں اور سارے کے سارے صحیح ہیں یہ کیا کون سا جواب آیا یہ ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن کا ایک سولوشن آیا جنرل سولوشن آیا یہ پرٹیکولر سولوشن نہیں ہے پرٹیکولر سولوشن کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ ایک انیشیل ویلو پرابلم نہیں تھا یا باؤنڈری ویلو پرابلم نہیں تھا تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن آ گیا ایک ڈفرینشیل اکویشن کا جو کہ بنالیز ڈفرینشیل اکویشن تھی ہمارے پاس یا بنالیز اکویشن تھی اس طرح کی کچھ اور ایگزامپلس بھی ابھی سالو کرتے ہیں let see the next example ہاں جناب نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے یہ کیا ہے ہمارے پاس پڑھ لیں ایک دفعہ D Y by D X plus X Y over one minus X square is equal to X into Y to the power half یا ایکس وائی انڈر روٹ جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینئر فارم ہے لیکن اگر آپ کہیں گے یہ تو شاید آپ غلط کہیں گے کیوں کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی وائی موجود ہے آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوا ہوگا جب آپ نے پی ایکس کا کوفیشنٹ وائی دیکھا ہوگا یہاں پہ یا پی ایکس کے ساتھ وائی لگا ہوا دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اس میں کنفیوژن نہ کیجیے گا کنفیوز نہ ہوئیے گا کیونکہ آپ کے پاس رائٹ پہ بھی وائی موجود ہے اس کو ہم کیسے ریڈیوس کریں گے اس کو ہم نے دوبارہ سے کنورٹ کرنا ہے to the linear form first step میں ہم کیا کریں گے we will divide the whole equation by Y to the power one by two اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے جب آپ کے پاس تو D Y by D X کے ساتھ یا اس کا کوفیشنٹ کیا جائے گا one over Y to the power half اسی طریقے سے سیکنڈ ٹرم میں آپ کے پاس وائی جو آئے گا وہ آئے گا آپ کے پاس Y to the power minus half یا one over Y to the power half اب اس کے اندر آپ کے لیے سبسٹیوشن کرنا آسان ہوگا کیا سبسٹیوشن کریں گے one over Y to power half is equal Y first first کر لیں یا کر لیں اور پھر ڈی ایکس معلوم کریں یا D Z by D X معلوم کریں جو بھی آپ نے ویریبل وہاں پہ پرزیوم کیا ہے سپوز کیا ہے we follow this one step by step جی جناب نیکسٹ سلائڈ جو ہمارے پاس آتی ہے وہی لکھا ہوا ہے Y to the power minus half D Y by D X plus 1 over one minus X square Y to half power half is x. To X next step Y to half power half is v. یہ آپ نے سپوز کر لیا تو آپ کے پاس half Y to the power minus half D Y by D X is equal to D V by D X یعنی اب آپ نے اسی اسٹیپ کے اندر D V by D X کی ویلو معلوم کر لی ہے یا in other words D Y by D X کی ویلو معلوم کر لی ہے جو آپ نے وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اسٹیپ میں سبسٹیچیوشن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا جواب آ رہا ہے کچھ یہی چیز آ رہی ہے D V by D X plus X over two into one minus X square V is equal to X by two اب یہ جو اکویشن ہے وی اور ایکس کے اندر ہے جس کے اندر آپ کے پاس ایکس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور وی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو سالو کریں نیکسٹ اسٹیپ کے اندر کیا کرتے ہیں ہم اس کے اندر ہم نے پہلے کیا کیا انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا کیا معلوم کیا انٹیگریٹنگ فیکٹر انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کرنے کے لیے کیسے پروسیڈ کریں گے وی ول پروسیڈ کہ پی ایکس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کیو ایکس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے E to the power integral P D X کریں گے let see the next stage next step integrating factor power X over two square D X یہ بڑا آسان سا انٹیگرل ہے کیوں انٹیگرل آسان ہے نیچے جو آپ کے پاس فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹو شاید اوپر موجود ہے اگر موجود نہیں ہے تو ہم لا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس کو آپ انٹیگریٹ کریں گے انٹیگریٹ کرنے کے بعد لا کی پراپرٹی اپلائی کریں گے اور کچھ ای e کی پراپرٹی ایکسپینشل فنکشن کی پراپرٹیز اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا جی دیکھیں سلائڈ کے اندر جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ انٹیگریٹنگ فیکٹر ہم نے معلوم کیا سمپلیفکیشن کے بعد ہمارے پاس جواب آیا one minus X square to the power minus one by four نا جو پہلا اسٹیپ تھا امپورٹنٹ اسٹیپ تھا اہم اسٹیپ تھا ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ہم نے انٹیگریٹنگ فیکٹر معلوم کیا کس کا یہ ماڈیفائڈ ڈیفرنشیل اکویشن کا تھا and that is equal to one minus X square to the power minus one by four ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ کر لیتے ہیں نیکسٹ سلائڈ جو ہمارے پاس آئی ہے اس کے اندر ہم نے اس انٹیگریٹنگ فیکٹر سے ساری اکویشن کو ملٹیپلائی کر دیا ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو نئی اکویشن آئی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے اس کو ہم نے توڑنے کی کوشش کرنی ہے دو حصوں میں تاکہ ہم اس کو آسانی سے انٹیگریٹ کر سکیں یا ایگزیکٹ فارم میں چینج کریں گے یا اس کو ہم لینئر فارم میں چینج کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جناب تو نیکسٹ اسٹیج کے اوپر نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس کیا آ گیا یعنی کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے آپ کے پاس یہ کس کا ڈیریویٹو ہے one minus minus X square to power by four into V کا اس کو یو انٹو وی فارم سے اگر آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو دیکھیں یہی ایکسپریشن آپ کے پاس جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر ہے آ جائے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو آپ کے پاس موجود ہے minus one by four minus two X into one minus X square to the power minus one by four اب یہ دونوں سائڈ پہ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے کمپیرزن کر رہے ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ ٹوٹل ڈیریویٹو ہے اس کا ٹھیک ہے کس چیز کا یعنی one minus X square to the power minus one by four V کو جب آپ اس کا ڈفرینشیل لیں تو کیا آئے گا جواب اس کو چیک کیجیے گا معلوم کیجیے گا یا نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں ہمارے پاس کیا آ گیا اس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد into one minus X square to the power minus one by four to minus one by four one minus divide by three four plus C once again کافی کمپلی کے کلیئرفکیشن کے لیے دوبارہ سے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں we into one minus X square to the power minus one by four which is equal to minus one by four in one minus X square to the power three by four whole divide by three by four plus constant of integration C اب اس کے اندر کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے فرسٹ اسٹیج کا answer V is equal to C into one minus X square to the power one by four minus one minus X square divide by three یہ تھوڑی سی سمپلیفکیشن کی ہے اور یہ جواب ہم نے لکھا ہے لیکن یہ جواب آیا ہے یہ کس کے اندر آیا ہے وی کے اندر آیا ہے ابھی ہم نے آگے پروسیڈ کرنا ہے اور جواب لے کے آنا ہے دوبارہ سے وائی کے اندر یہ ہماری نیکسٹ سلائیڈ ہے اور نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہمارے پاس جواب آ گیا Y to the power half is equal to C one one minus X square to the power by four minus one minus X square divide by three تو یہ جناب آپ کے پاس اس ایگزامپل کا سولوشن آیا اس دفعہ بھی ہمارے پاس یہ جنرل سولوشن آیا اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی انیشیل کنڈیشن نہیں تھی کوئی باؤنڈری کنڈیشن نہیں تھی تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل سولوشن آ گیا اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو آپ کے پاس ایگزامپل میں دی ہوئی تھی یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہم نے ابھی سالو کی ہے اس کا ہم نے جو سولوشن معلوم کیا ہے تو بیسک پرنسپل اس کے پیچھے کیا تھا کہ ہم نے کچھ سبسٹیوشن کیا تھا اور اب جو ہمارا جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا اس کے اندر بھی کچھ اور مختلف طرح کے ہم سبسٹیوشن کریں گے اور ہم یہ بتائیں گے کہ اگر آپ سینسبلی ڈفرینشیل اکویشن کو دیکھیں کیئرفلی اس کو آبزرو کریں تو کوئی بھی جو آپ کے پاس فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے تو وہ جو ہم نے تین چار طریقے کار آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کسی ایک طرح سے کسی ایک میتھڈ سے کسی ایک پروسیجر سے کوئی بھی فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن جو ہے وہ آپ سالو کر سکتے ہیں اب جو ہم آپ کو تین چار سلائڈس دکھائیں گے اس میں ایک تو تھوڑی سی آپ کو کوشن ہے تھوڑی سی آپ کو وارننگ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو ان تین سلائڈس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ویری کوکلی اس کے اندر آپ کے لیے تھوڑا سا ایک لیسن ہے تھوڑا سا ایک میسج ہے بیسیکلی تو یہ انگریزی ہے لیکن یہ اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ کس طرح سے کس کو فالو کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا جو ٹاپک ہے آگے کا وہ ہے سبسٹیوشن کا ٹھیک ہے نا this is what we're discussing جی جناب سبسٹیٹیوشن کا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں نا we will make some in order to reduce looking at a particular equation اگر وہ کسی اسٹینڈرڈ فارم میں نہیں ہے تو اس کے اندر ہم کوئی اچھی سی سبسٹیٹیوشن جو کہ موسٹ اپروپریٹ ہے وہ کریں گے اور اس ڈفرینشیل اکویشن کو ہم اسٹینڈرڈ فارم میں ریڈیوس کریں گے تو یہ ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے اگلا عنوان آ, یہ لکھا ہے میں نے differential equation be transform by means of a a into form that could then be solve by one of the standard method یہی میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا ٹھیک ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ اسٹینڈرڈ فارم کی جو ڈفرینشیل اکویشن کے طریقے کار ہیں ان کو سالو کرنے کے اس طریقے سے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں نیکسٹ سلائڈ میں آپ کے پاس تھوڑی سی ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ through a sensible change of variables perhaps and apparently difficult problem may be readily solved ٹھیک ہے جی کہ اگر آپ نے ایک سینسبل طریقے سے کوئی ڈفرینشیل اکویشن میں سبٹیوشن کیا ہے تو اس کو ایک آسان ڈفرینشیل اکویشن میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں یہ آپ کو ایک کانفیڈینس بتایا ہے کہ although no form rules can be given on the basis of which the substitution could be selected a working exam might be try something کچھ کر لیں لیکن ایسی چیز کرنی ہے جس سے کوئی نتیجہ بھی نکلے ایسا نہیں کر دینا ہے کہ جو سبسٹیوشن چاہے کر دیا جائے it sometimes pays to be clever کہ اگر تھوڑے سے اسمارٹ ہو جائیں تھوڑے سے کلیور ہو جائیں تو آپ کی ڈفرینشیل اکویشن سالو ہوتی ہے یہ جو بھی میں نے آپ کو تین سلائڈ دکھائی اس کا مین پرپز یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا وارن کر دیا جائے تھوڑا سا آپ کو کانفیڈینس بتا دیا جائے کہ دیکھیں آپ نے خود ایکسپیریمنٹ کرنا ہے خود آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور کسی وقت کسی جگہ گھبرانا نہیں ہے اگر خدا نہ خاصہ کسی وقت سبسٹیوشن کو غلط ہو جائے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا جواب ہی نہیں آئے گا نا نمبر تو ضرور کر دیں گے لیکن ایک پریکٹس ہو جائے گی اگر یہی پریکٹس پہلے آپ کرتے رہیں اور ایکسرسائز کے دوران میں ایگزامپلس کے دوران میں اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن امتحان میں غلطی نہیں کرنی ہے تو اس لیے آج کا جو سبق ہے یہ ہے کہ آپ نے ایگزامپلس کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے ان کو فالو کرنا ہے جیسے میں نے بتا دیا کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یہ آپ کی اپنی ججمنٹ پہ ڈپینڈ کرے گا آپ کتنی جلدی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کون سی سپٹیشن کرتے ہیں اگر اچھی سبسٹیوشن کر دیں گے تو آپ کے پاس جواب بہت جلدی آ جائے گا یہی چیزیں ہم نے انٹیگریشن میں جب پڑھا تھا نا انٹیگریشن بائی پارٹس پڑھے تھے انٹیگریشن بائی سبسٹیوشن کی تھی تو وہاں پہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھے ماں سوائے ایک آدھ انٹیگرل کے لیکن اس کے اندر ہم نے زیادہ تر اپنی ججمنٹ استعمال کی تھی یہاں پر بھی ہم یہی کریں گے اور ایگزامپل لیتے ہیں let's go to the next exercise یہ جناب جو ایگزامپل ہمارے پاس آئی ہے یہ ہے y into one plus two x y d x plus x into one minus two x y d y to zero یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویشن ہے کیا یہ ہوموجینس فارم میں ہے کیا ویریبل سیپریبل ہے کیا لیئر فارم میں ہے مجھے ان تینوں میں سے یہ کوئی نظر نہیں آ رہی اب جو ہم ڈفرینشیل اکویشن کی جو ایگزامپل کر رہے ہیں تین چار اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں بلکہ آپ کو غور سے ہی دیکھنا ہے کیونکہ یہ جتنی غور سے آپ دیکھیں گے اتنی ہی آسانی سے سالو ہو جائیں گی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا اس کے اندر فیکٹر ایسا ہے جو کہ اس ڈیفرنشیل کو دوسری اکویشن سے مختلف کر رہا ہے ان فیکٹرس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا ہے ابھی جو میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دکھائی تھی اگر اس پہ آپ دوبارہ سے نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک چیز ہے ایک فیکٹر ہے ٹو ایکس وائی شاید یہ دو تین دفعہ آ رہا ہے اس کو ہم کو سبسٹیوشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پھر سبسٹیوشن کرنے کے بعد سالو کریں گے لیٹس ڈو دیٹ ون جی جناب ہم نے کیا کہا آپ سے کہ آپ سبسٹیچیوٹ کریں u is equal to two x y کیوں کریں کیونکہ یہ کئی دفعہ اس کے اندر آ رہا تھا ٹھیک ہے جب u is equal to two x y آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس y is to two u over x آ جائے گا اور اسی طریقے سے d y is equal to x d u minus u d x over two x square یہ آپ کے پاس ڈی وائی کی ویلو آ گئی یہ آپ کے پاس وائی کی ویلو آئی یہ اوریجنل اکویشن میں دیکھیں سبسٹیچیوٹ کریں تو شاید بہتر سمپلیفائڈ فارم کی اکویشن نظر آئے گی جی two u square d x plus one minus u x d u is equal to zero ابھی اسی اکویشن پہ ٹھہرے اسی اکویشن کو اینالائز کریں تو کیا ہے آپ کے پاس یہ آسانی سے نظر آ رہی ہے کہ ہم اس کو سالو کر سکیں گے کون سے میتھڈ سے سالو کر سکیں گے ویریبل سیپریبل فارم سے کیوں کیونکہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہم ویریبلس کو الگ الگ سیپریٹ کر لیں گے آپ ذرا ویریبلس کو سیپریٹ کریں کر رہے ہیں ہاں جی کیا آئے گا آپ کے پاس d x by x is equal to minus one minus u over two u square کیا آیا d x by x is equal to minus one minus u over two u square variable کو سیپریٹ کر لیا آپ نے اب کیا کریں گے انٹیگریٹ کریں گے اور انٹیگریٹ کرنے کے بعد یہ سیکنڈ لائن میں لکھا ہے آپ کے پاس یہ آئے گا کیا ہے یہ two log natural x minus u to the power minus one minus log natural u is equal to c یہ آپ کے پاس جواب آ گیا ایک فارم کے اندر ابھی یہاں پہ ختم نہیں کرنا ہے ابھی آگے جانا ہے کیوں کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ نے یو کو بھی تو ایلیمنیٹ کرنا ہے یا یو کو دوبارہ اس کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرنی ہے جو آپ نے سبسٹیچیوٹ کی تھی u is equal to two x y ٹھیک ہے لاگ کی پراپرٹی اپلائی کریں لاگ کو ہٹانے کی کوشش کریں تو کیا جواب آتا ہے پہلے اسٹیپ میں آئے گا log natural x over two y is equal to c plus one over two x y ٹھیک ہے اس کا اینٹی لاگ لے لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا x over two y is equal to e to the power c plus one over two x y آگے چلیں x is equal to two c one اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سی ون کیا چیز ہے جب ای e کی پاور آپ نے سی لی تھی تو e ٹو پاور سی کو ہم نے سی ون سپوز کر لیا equal to to two c one y e the power one over two x y ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس جواب آ گیا کس کا جواب آیا وہ جو ڈفرینشیل اکویشن دی تھی دیکھنے میں تو اتنی لمبی چوڑی سی ڈیفرنشیل اکویشن تھی لیکن اس کا جواب اتنا مختصر اتنا آسان تھا تو سبسٹیٹیوشن ہم کو ہیلپ کرتی ہے کسی بھی ڈفرینشیل اکویشن کو آسان بنانے میں تو یہی ان کا فائدہ ہے اسی کی مدد سے ہم آگے اور سالو کرتے ہیں ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں یہ اگزامپل لیے کیا ہے two x y d y by d x plus two y square to three x minus six ٹھیک ہے اب اس کو بھی غور سے دیکھیں اس ڈفرینشیل اکویشن کو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ جو ہمارے پاس پہلی ٹرم ہے جس میں two x y d y by d x لکھا ہوا ہے اس کو کسی صورت سے ہم چینج کریں اس کو جب آپ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو یہ two y d y by d x آپ کو ایک انڈیکیشن دے گا کہ اگر ہم وائی اسکوائر کو سبشن کر دیں تو شاید یہ اکویشن آسانی سے سالو ہو جائے گی جی آپ نے بالکل صحیح کہا اسی طریقے سے اسی لائن پہ ہم اس ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جب ایک پیرامیٹر ایک ویریبل یہاں سے سمپلیفائی ہو جائے گا تو آپ کے پاس طریقہ کار سہل ہو جائے گا آگے چلتے ہیں پروسیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ two y d y by d x جو آپ کے پاس ہے یہ ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ آپ u is equal to y square substitution کر دیں ٹھیک ہے u is equal to y square یا وائی اسکوائر کی جگہ آپ یو سبسٹیچیوٹ کر دیں وائی کی جگہ آپ انڈر روٹ یو یا u to the power half substitute کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا d u by d x is equal to two y d y by d x یہ جب آپ سبسٹیوشن کریں گے تو آپ کی اکویشن جو ہے ریڈیوس ہو جائے گی کوئی ایک اسٹینڈرڈ فارم کی ڈیفرنشیل اکویشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس سبسٹیٹیوشن کا آپ کی ڈیفرنشیل اکویشن پہ کیا اثر پڑتا ہے جی جناب چینج کی ہم نے تو ہمارے پاس ڈیفرنشیل اکویشن بن گئی x d u by d x plus two u is equal to three x minus six یہ یا تو لینئر فارم کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے یا شاید ریڈیوسبل فارم ہے اگر ایکس ہم کسی صورت سے ہٹا سکیں d u by d x کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا وہ تو ہم ہٹا سکتے ہیں اگر پوری اکویشن کو ایکس سے آپ ڈیوائڈ کر دیں جی وہ نئی اکویشن کیا بن جائے گی آپ کے پاس ذرا زین پہ زور دیں کتاب سے کاپی سے اپنی نظر اوپر کریں کیا یہ صحیح ہے کہ یہ بنے گی d u by d x plus two u by x is equal to three minus six by x ہم نے کیا کیا ہے ایکس سے ڈیوائڈ کر دیا ہے اور اپنے ذہن میں اس کو دیکھیں اور اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ آپ کے پاس ایک کون سی اکویشن بن گئی لینئر فارم کی ڈیفرنشیل اکویشن ہے جس کے اندر سے آپ کے پاس پی بھی موجود ہے کیو بھی موجود ہے پی کیا چیز ہے آپ کے پاس ٹو بائی ایکس ہے اور آپ کے پاس کیوں کیا چیز ہے آپ کے پاس three minus six by x ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں ہم سالو کرتے ہیں and we try to find the answer of this very differential equation let's proceed جی جناب یہ اکویشن لکھ لی d u by d x plus two by x u is equal to three minus six by x یہ آپ کی ڈیفرنشیل اکویشن ہو گئی ہے نیکسٹ اسٹیپ میں ہمارے پاس اس کو کمپیئر کریں اس کے ساتھ d y by d x plus p x y is equal to q x compare کرنے سے ہمارے پاس کیا آیا پی ایکس آ گیا two by x q x آ گیا three minus six by x next slide integrating factor ہمارے پاس کیا گیا e to the power integral p d x is given by e to the power integral two over x d x اب integral two over x d x کیا ہوتا ہے سمپل ہوتا ہے ٹو لاگ نیچرل ایکس یا log natural x square a to power log natural x square کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ایکس اسکوائر آ جائے گا انٹیگریٹنگ فیکٹر آپ کے پاس ایکس اسکوائر آ گیا تو پہلا جو اسٹیپ تھا پہلا جو مرحلہ تھا وہ ختم ہو گیا آگے نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا اس کو اس فارم میں لکھا فارم میں d by d x of x square u which is equal to three x square minus six x کیا کیا ایکس اسکوائر جو ہمارے پاس انٹیگریٹنگ فیکٹر تھا اسے سب کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا اب اس کو آپ آسانی سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں یہ انٹیگریبل اکویشن ہو گئی ہے اب اس کا انٹیگریٹ کریں گے اس کا انٹیگریل معلوم کریں گے تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا یہ جواب تو بڑا آسان ہے سمپل سا انٹیگریشن کا سوال ہے اور سمپل سب سے مختصر اس کا جواب آنا چاہیے مختصر سے ٹائم کا جواب آنا چاہیے بہت جلدی بہت کوئک نکال لیا جواب بتائیں کیا جواب یہی آ رہا ہے جواب جناب ہمارے لحاظ سے آتا ہے x square u is equal to x cube minus three x square plus c اور یو کی ویلو پٹ کر دیں x square y square to x cube minus three x square plus c یہ آپ کے پاس جواب آ گیا یعنی اس اکویشن کو آپ نے سالو کر لیا بڑی سمپل سی set u is equal to v square یا وائی اسکوائر کی جگہ آپ نے یو سبسٹیچیوٹ کیا تھا اور جواب نکال دیا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے جو اکویشن آلریڈی لینئر فارم میں نہیں تھی ایک چھوٹی سی سبسٹیوشن کی تھی جس کی وجہ سے اکویشن ریڈیوس ہو گئی تھی ٹو لینئر فارم اسی کو اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کے پاس x d y by d x minus y is equal to x cube by y e to the power y by x اس اکویشن کو اگر آپ پھر دیکھیں ذرا ڈیپلی دیکھیں کیئرفلی دیکھیں تو آپ کو یہیں سے کوئی انڈیکیشن مل جائے گی آپ کو ہنٹ مل جائے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے کئی جگہ پر آپ کے پاس وائی اوور ایکس لکھا ہوا ہے تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ وائی اوور ایکس کو آپ یو سپوز کر لیں یا وائی اوور ایکس کو آپ زیڈ سپوز کر لیں تو آپ یعنی کہ ایک ویریبل جو آپ کے پاس ڈپینڈنٹ ویریبل ہے وائی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اس اکویشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اس کو ہم سالو کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں میں نے کیا کیا وہی سبسٹیٹیوشن کیا u is equal to y by x آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ وہ ہوموجینس فارم والی ڈفرینشیل اکویشن ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہم نے سبسٹیٹیوشن کیا u is equal to y by x یہ سبسٹیوشن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو اکویشن بن گئی وہ کیا بن گئی u e to the power minus u d u is equal to d x یہ جو اکویشن ہے یہ بڑی آسان سی ہے اس کے اندر ویریبل سیپریٹ ہو چکے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے دونوں سائڈ پہ انٹیگریشن کرنی ہے دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور جواب نکالنا ہے یہ جو ہم ایگزامپلس لے رہے ہیں بڑی سمپل سی ایگزامپلس لے رہے ہیں کچھ آپ کو ایکسرسائز کے طور پہ مشکل ایگزامپلس بھی کرنی پڑیں گی لیکن انشاءاللہ جو ہم نیکسٹ لیکچر ہوگا آپ کا اس کے اندر ہم مختلف طرح کی ایگزامپلس لیں گے مختلف طرح کے کیسز ڈسکس کریں گے تو آپ کو اور کانفیڈینس آ جائے گا اسی ایگزامپل کو آگے کمپلیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے جناب انٹیگریٹ کریں آپ u u into e power minus u d u is equal to integral of d x یعنی کہ دونوں سائڈ پہ ہم نے انٹیگریل کا سائن لگایا اب انٹیگریٹ کریں گے اور جواب لکھیں گے ہمارے پاس انٹیگریشن کرنے کے بعد جو اکویشن آئی وہ اس طرح سے ہے minus u e to the power minus u minus e to the power minus u is equal to x plus c اب یہ e to the power minus u کافی دفعہ آیا ہے اس کو ہم کچھ سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے کیا ہے یہ نیکسٹ جو اکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس میں ہم نے سمپلیفائڈ فارم میں لکھا ہے u plus one c one minus x into e the power u once again u plus one is equal to c one minus x into e the power یو آگے چلیں اس کے اندر یو کی ویلو سبٹ کریں جواب نکالیں یو کی ویلو کیا تھی ہمارے پاس u is equal to y by x تو جباب آ گیا ہمارے پاس y plus x is equal to s into c one minus s to the power y by x ٹھیک ہے دس از دی آنسر یہ آپ کے پاس جواب آ گیا اس ڈیفرنشیل اکویشن کو آپ نے سالو کر لی اس کے بعد اب ہم ایک اور ایگزامپل لیں گے اور اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ جب بھی ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن دیکھتے ہیں یا کسی دوسرے کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو بہت آسان لگتا ہے لیکن جس وقت خود کرنے بیٹھتے ہیں تو اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جو اس سے پہلے میں نے ایگزامپل لی تھی یا اس ایگزامپل کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ وائی بائی ایکس سبسٹیچیوٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس شاید جواب نہ آئے اسی طریقے سے پیچھے والی اکویشن میں اگر وائی آپ کے پاس سبسٹیچیوشن پتہ نہیں چلے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی یہ چیزیں صرف پریکٹس سے آتی ہیں یہ بار بار کے کام کرنے سے آتی ہیں اور پریکٹس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے جناب ایگزامپل دکھائیں ایگزامپل ہمارے پاس ہے d d d d d d u two two two two y y y sorry by by x x x square square is equal whole آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آرگو کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایگزامپل ہے یہ تو سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کی ہے آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ ابھی فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہم پڑھا رہے ہیں تو یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن کہاں سے آ گئی تو یہی تو ایک ایکسرسائز ہے کہ ہم نے سبسٹیچیوٹ کر کے اس کو فرسٹ آرڈر کی پہلے ڈیفرنشیل اکویشن بنانا ہے یہ انڈیکیشن آپ کو دے رہا ہے کہ اس کو پہلے آپ نے فرسٹ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن بنانا ہے اس کے بعد اس کو سالو کرنا ہے اور اس کے بعد پھر جواب نکالنا ہے ہاں جی تو کیا آپ سبسٹیچیوشن سپوز کر رہے ہیں کیا پروپوز کر رہے ہیں ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ d y by d x آپ کے پاس جو ہے اس کو کچھ سپوز کر لیں اس کو اس کو سبسٹیچیوٹ کر لیں زیڈ کے برابر لے لیں ٹی کے برابر لے لیں یو کے برابر لے لیں اور اس کو پھر آگے سالو کریں جب آپ کے پاس d y by d x آپ نے زیڈ سپوز کر لیا تو d two y by d x square کس کے برابر آ جائے گا d z by d x کے اسی اسٹیپ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور سالو کرتے ہیں جی جناب u is equal to y dash y dash کیا ہے آپ کے پاس d y by d x ہے تو d u by d x اس کے برابر ہو جائے گا وائی ڈبل ڈیش یا d two y by d x square next step d u by d x is equal to two x u square یعنی وہی اکویشن جو آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر کی تھی اور سیکنڈ ڈگری کی بھی تھی تو آپ نے اس کو ریڈیوس کر دیا سمپل سی ایک اکویشن میں جو سب سے آسان سہل ہے اور وہ کون سی ہے ویریبل سیپریبل فارم کی اس میں ویریبلس کو سیپریٹ کر لیں دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر لیں آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے کیسے کیا d u by u square which is equal to two x d x integrate کریں اس کو انٹیگریٹ کرنے سے کیا ہے آپ کے پاس جواب آیا minus u to the power minus one is equal to x square plus c square اب یہ سی اسکوائر کہاں سے آ گیا سی ون اسکوائر کہاں سے آ گیا یہ آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ کانسٹینٹ تھا نا ہمارے پاس تو کچھ بھی ہم لے سکتے تھے لیکن x square plus c one square جو میں نے لکھا ہے یہ آپ کو شاید انڈیکیشن دے رہا ہوگا کسی جگہ ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہوگا کچھ d x over x square plus a square type کا d x over x square plus a square کیا ہوتا ہے انٹیگریشن ہوتا ہے کس کا tan inverse something like that am I right yes we proceed further یہ لکھا جناب d y by d x is equal to کیونکہ ہمارے پاس یو کی ویلو ڈی وی تھی وہاں پر یو کی ویلو ہم نے سبسٹیچیوٹ کی ہمارے پاس d y by d x is equal to minus one x square plus c one square اس کے ویریبل کو سیپریٹ کریں دوبارہ سے انٹیگریٹ کریں ہاں ہاں پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ انٹیگریٹ کر لیا تھا اس کے پاس ایک اکویشن آئی تھی یا ایک جواب آیا تھا اب آگے چل رہے ہیں ہم نے الٹیمیٹلی وائی کی ویلو معلوم کرنی ہے وہ کیا چیز آئی ہے دیکھیں d y is equal to d x over x square plus c one square with negative sign integration d y is equal to with integral sign is equal to minus integral of d x over x square plus c one square next step y plus c two is equal to minus one over c one tan inverse x over c one ایک اندر کانسٹنٹ آ گیا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن پہلے تو ایک تھا نا سی ون اب سی ٹو آیا تو اس دفعہ دو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آ گئے کیوں آئے کیونکہ یہ ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن دی گئی تھی جب ہم فیملی آف کروس دیکھیں گے اسٹڈی کریں گے تو وہاں پہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ کتنے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آپ کے پاس آنے چاہیے اب ہم بہتر ہے کہ ریوائز کر لیں آج کیا کچھ پڑھا ہے ہم نے اور دیکھیں گے اگلی دفعہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اگر آج آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو ہم نے وہ ڈفرینشیل اکویشنس پڑھی ہیں جو کہ ریڈیوس کی جا سکتی ہے ڈفرینٹ فارمس کے اندر سب سے پہلے ہم نے نالج اکویشن کو ڈیفائن کیا اور اس کو پڑھا یہ ایک خاص قسم کی ڈفرینشیل اکویشن ہے جو کہ ریڈیوس کی جا سکتی ہیں لینئر فارم کے اندر ٹھیک ہے لینئر فارم ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا تو بنالج اکویشن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کو ہم لینئر فارم میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اور پھر لینئر فارم سے اس کو ہم نے سالو کیا بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کیا ہمارے پاس جواب آ گیا اس کے بعد ہم نے کچھ سبسٹیٹیوشن کی کچھ ایگزامپلس لیں اور اس میں یہ بتایا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ڈفرینشیل اکویشن موجود ہو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور وہ اسٹینڈرڈ فارم کے اندر ڈیفرنشیل اکویشن نہ ہو تو کوئی سبسٹیٹیوشن آپ کر کے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی ایک اسٹینڈرڈ فارم کے اندر تو اب اس کے لیے پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پریکٹس کا کوئی نیم بدل نہیں ہے تو اگلا جو ہم لیسن ہے اسی کے اوپر ہم فوکس کریں گے زیادہ سی ایکسرسائز کریں گے پہلی exercise standard form of differential equation کے لیے ہوں گی اور دوسری وہ ہوں گی جن کو ہم سبسٹیچیوٹ کر کے اسٹینڈرڈ فارم میں چینج کر سکے کر سک کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ اگلی دفعہ کا ٹاپک ہوگا اگلی دفعہ کی ایکسرسائز ہوگی اگلی دفعہ کی ایگزامپلس ہوں گی جب تک کے لیے آپ بھی کچھ اور ایکسرسائز ٹرائی کریں ایگزامپلس ٹرائی کریں اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی جب تک کہ مجھ کو اجازت دیجیے اللہ حافظ السلام علیکم